السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد رب العالمین الرحمن اللہ علیہ المدین واشد اللّہ اللہ شریق اللہ واشد الََ محمد رسول اللہ وسلم وََہ اللہ صحاب و منی تدابی وسلم سنتِ علیہ وبعد واضح بھائیو عام مسلمانوں کے لیے اہم دروس جو سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر تصنیف اور تعلیف ہے اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ شرک کی تین قسمیں ہیں بڑا شرک چھوٹا شرک اور مخفی شرک بڑا شرک کی تعریف اور اس کا اور اس کے جو خطرناکیاں ہیں نقصانات ہیں ان کا ذکر اس سے پہلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ بڑا شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں ایسے انسان کے لیے مغفرت نہیں ہے ایسا انسان ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اور کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا جو بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ ساری باتیں اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں آج ہم چھوٹے شرک کے بارے میں پڑھیں گے چھوٹا شرک اشرک الاصغر شیخ فرماتے اما شرک الاصغر رہا چھوٹا شرک فہو ماسبت اب نصوص من الکتاب اب سننا تسمیت ہو شرکن ولاکن سمن جن سے شرک اکبر فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ یا سنت رسول میں جس کو شرک کہا گیا ہو لیکن وہ بڑے شرک کے جنس اور اس کے قبیل میں سے نہ ہو یعنی لفظ شرک ہو اس عمل پر شرک کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن وہ بڑے شرک کے قبیل میں سے نہ ہو بڑا شرک کس میں ہوتا ہے بڑا شرک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید الوحیت کے اندر ہوتا ہے عبادت میں اور اسماء اور صفات کے اندر ہوتی ہے بڑا شرک ہوتا ہے اللہ کی ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رب ماننا یہ تو کفر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو رب ماننا یہ شرک ہے ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تمام عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا اب ہم کچھ عبادت اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے بھی کریں تو یہ کیا ہوتے بڑا شرک ہوتا ہے جیسے انسان اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کا بھی سجدہ کرتا ہے آواز بہت زیادہ ہو گئی کم ہی رہنے دیں تو یہ بڑا شرک ہوتا ہے انسان اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے اور غیر اللہ کا بھی سجدہ کرتا ہے اس کو بڑا شرک کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر شرک ہے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی طواف کریں اور کسی ولی کی قبر کا بھی طواف کریں یہ کیا ہے یہ بڑا شرک اللہ رب کے ساتھ حتیٰ کہ نبی کی خبر کا بھی اگر کوئی طواف کرے گا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا کوئی نبی کا کسی فرشتے کا سجدہ کرے گا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا عما خلق الجن الجنول صحیح عبدون لہذا تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا اگر ہم کسی بھی عبادت کو اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو یہ شرک کہلاتا یہ بڑا شرک ہوتا ہے یہ اسما اور صفات کے اندر شرک جیسے اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں ان میں ہم کسی کے بارے میں اگر عقیدہ رکھیں کہ پیر صاحب فلاں صاحب بھی وہ کر سکتے ہیں تو یہ بڑا شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی غیب جاننے والا ہے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کے بارے میں رکھیں عقیدہ یہ کہ وہ بھی غیب جانتے ہیں کیا ہوگا یہ چھوٹا شرک ہے بڑا شرک ہے یہ بڑا شرک ہوتا ہے یا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے یہ اب یہ عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرک ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سننے والا ہے بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے اب یہ اللہ کی خصوصیت ہے نا بلکہ ہمارے دل کے اندر جو آپ کچھ سوچتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے چونٹی چلتی ہے اس کی آواز بھی اللہ تعالیٰ کو آتی ہے سنتا اللہ رب العالمین پتا گرتا گرنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے پتا ہمارے سامنے گرتا آواز آتی ہے ہم کو نہیں آتی نا ہاں پہاڑ گرے گا بڑا درخت گرتا ہے تو آواز آتی ہے پتا گرنے میں بھی آواز رہتی ہے چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو ہم نہیں سن پاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے اگر اس طرح کی طاقت اور قدرت کسی اور کے بارے میں انسان عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرک ہوتا ہے تو فرماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ کی بڑے شرک کے قبیل میں سے نہ ہو اس کو چھوٹا شرک کہا جائے گا ٹھیک ہے جیسے مان لیجیے کر ریا فی بعض العمال جیسے بعض عمل کے اندر انسان ریاکاری کر لے بعض عمل میں ریاکاری ہو دکھاوا آ جائے جیسے انسان نماز پڑھتا اللہ کے لیے لیکن اس کے اندر دکھاوا آ گیا ٹھیک ہے تو یہ ریاکاری ہے یہ یہ چھوٹا شرک ہے یہ جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ نماز چھوٹا شرک کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ انسان نماز پڑھتا ہے لیکن جب کسی کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے نماز کو اور بہتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے یہ کیا ہے یہ ریا کاری آ گئی تو یہ چھوٹا شرک ہے یہ لیکن اگر ریا کاری انسان کے ایمان میں ہوگی تو یہ بڑا شرک ہو جائے گا بڑا کفر ہے جیسے منافق تھے نا اللہ کے سر کے زمانے میں ان کے ایمان میں ریاکاری تھی ایمان ہی نہیں لائے وہ دل میں ان کی ریاکاری تھی اگر دل میں ریاکاری ہے تو بڑا ہے وہ بڑا نفاق ہے وہ لیکن اگر دل میں نہیں ہے عمل میں ہے ریاکاری دکھاوا آ گیا انسان کے دل کے اندر کبھی کبھی کوئی بات آ جاتی ہے انسان چاہتا ہے کہ ہماری تعریف ہو یا اس طریقے سے لوگ ہماری مدح کریں اس طرح کی بات انسان کے دل میں اگر یا اس طریقے سوچ رہتا ہے تو اس کو ریا کاری کہا جاتا ہے تو انسان نماز پڑھتا ہے لیکن دیکھ رہا ہے کہ ہمارا مدیر دیکھ رہا ہے یا ہمارے ذمہ دار دیکھ رہے ہیں ہمارے فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نماز کو کیا کر دیتا ہے لمبی کر دیتا ہے لمبا رکو کرتا ہے لمبا سجدہ کرتا ہے اور لمبی قرات کرتا ہے اور اچھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کو ریا کاری کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس نے لوگوں کی وجہ سے کیا یہ تو اس کو ریا کاری تو یہ ریا کاری چھوٹا شرک ہے والحلف الحلف بغیر اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جیسے کوئی ماں کی قسم کھائے باپ کی قسم کھائے یا بیٹے کی قسم کھائے پیار محبت کی قسم کھائے بیوی کی قسم کھائے اپنی قسم کھائے کہ میری اپنی قسم میری میرے سر کی قسم میری عمر کی قسم انسان اگر اس کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹا شریک ہوتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقط کا فرا اور شرک جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے یا تو کفر کیا یا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اس پر شرک کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن یہ عمل انسان کو دائر اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے غیر اللہ کی قسم کھانا اللہ پر ایمان رکھتا ہے غیر اللہ کو نہیں مانتا وہ غیر اللہ کو اگر مانے گا تو بڑا شرک ہو جائے گا یہ لیکن غیر اللہ کو نہیں مانتا لیکن اس نے قسم کھا لیا ماں کی قسم کھا لیا باپ کی قسم کھا لیا بہت سارے لوگ کھاتے نا جی۔ بیوی کے پیار کی قسم میں تمہاری قسم کھاتا ہوں تمہارے سر کی قسم انسان اپنی بیوی سے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اس کی قسم کھانا شروع کر دیتا غلط ہے یہ حرام ایسا کرنا ہمارے بھی نے اسے منع فرمایا اللہ کے سرماتے اللہ بے آبائی کم ببائی بے امہات کم اپنے باپ داداؤں کی ماؤں کی قسم نہ کھاؤ اگر قسم کھانا تو اللہ رب العامن کی قسم کھاؤ اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے وہی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے لہذا اسی کی قسم کھاؤ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ اللہ حدبامنی کے ساتھ چھوٹا شیخ ہے ٹھیک ہے وہ قول ماشاء اللہ و شاہ فلان یا یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اور فلاں چاہے گا وہ ہوگا ایسا کہنا جائز نہیں ہے بات سنا رہی نا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہوگا اور جو فلاں چاہے گا وہ ہوگا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے ہر چیز ہوتی ہے آپ کے ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا ہماری مشیت اللہ کی مشیت کے بعد ہے اس لیے انسان اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر آپ اگر پھر کا لفظ استعمال کرتا ہے اور اپنی مشیت کو بعد میں رکھتا ہے اللہ کی مشیت کو اوپر رکھتا ہے تو ایسا کہنا انسان کے لیے جائز ہے جیسا آدمی کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی اگر مدد ہوگی اور پھر آپ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں اگر آپ لیے محنت کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا انسان ایسا کہہ سکتا کوئی حرج کی بات نہیں اس میں پھر استعمال کرنا لیکن اگر انسان یہ کہے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے تو گویا کہ آپ نے اس شخص کو اللہ کے برابر کر دیا لفظ جو واو آتا نا اور یہ برابری کے لیے آتا ہے گویا کہ آپ نے ان کو اللہ کے برابر کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے یعنی آپ کی بھی چاہت اللہ کی چاہت جیسی ہے اللہ کی چاہت کے برابر ہے تو ہماری اور آپ کی چاہت اللہ کی چاہت کے برابر ہے نہیں ہے ہماری اور آپ کی مشیت اللہ کی مشیت کے بعد ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تب ہوگا ہمارے چاہنے صرف نہیں ہوتا ہے انسان کیا کچھ نہیں چاہتا ہے انسان مال چاہتا ہے دولت چاہتا ہے اچھی بیوی چاہتا ہے اولاد چاہتا ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد خوب کامیاب ہو سب بڑے بڑے عالم بنے بڑے بڑے ڈاکٹر بنے بڑے بڑے انجینئر بنے سب چاہتے ہیں کوئی ہے کہ جو نہیں چاہتا ہے لیکن کیا سب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تبھی ہوتا ہے اس لیے کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے یہ شرک ہے ایسا کہنا صحیح نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا پھر آپ پھر یعنی بعد میں پھر آپ کی محنت رہے گی آپ کوشش کریں گے سفارش کر دیں گے تو ہمارا کام انشاءاللہ ہو جائے گا اس طریقے سے انسان کہہ سکتا ہے اللہ کے کےسور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے تمہارے نبی نے فرمایا کہ تم بہت برے خطیب ہو بہت بری بات کہنے والے ہو وہی ہوگا ماشاء اللہ وحدہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا ہمارے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے ہر انسان بھلائی اور بہتری چاہتا ہے لیکن سب کو بھلائی بہتری نہیں ملتی ہے کوئی انسان اپنے لیے شر نہیں چاہتا ہے کوئی انسان اپنے لیے برائی نہیں چاہتا ہے اپنے لیے اپنے خاندان والوں کے لیے بال بچوں کے لیے بیوی کے لیے نہیں چاہتا لیکن انسان کی قسمت اور تقدیر میں چیز لکھی رہتی ہے وہ چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے انسان اگر یہ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے تو یہ چھوٹا شرک ہے ایسا کہنا صحیح نہیں غلط ہے یہ ٹھیک ہے جائز نہیں ہے اللہ کے کے حدیث ہے کہ اخوف وف اخاف علیکم اشرک الصغر مجھے آپ پر جس چیز کا زیادہ خوف ہے چھوٹے شرک کا فصول عن و فقال الریا آپ سے پوچھا گیا کہ یہ چھوٹا شرک کیا ہے تو آپ نے کہا ریاکاری امام محمد کی حدیث ہے تبرانی بحقی وغیرہ میں ہے اور محمود بن لبید انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو یہ حدیث جید صنعت کے ساتھ جو ہے مروی ہے تو اس طریقے سے یہ چھوٹا شرک ہوتا ہے ایسے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے منحال فب شعین دون اللہ فقط اشرک جس نے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھائی اس نے اللہ ابامن کے ساتھ شرک کیا یہ مسند احمد کی حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ عبر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کسی بھی چیز کی قسم کھائی اس نے اللہ ابامن کے ساتھ شرک کیا اس لیے ہمیں صرف اللہ ابامن کی قسم کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی قسم بس اللہ کے علاوہ کسی اور قسم کھانا یہ شریعت کے اندر اسے منع کر دیا گیا ہے اور یہ حدیث فرماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث عمر بن خطاب سے بھی مروی ہے اور ابو داؤ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سل نے کیا فرمایا من حلف بغیر اللہ فقط کا فرا اوا شرک جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے یا تو کفر کیا یا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جیسے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے رات کی قسم کھائی دن کی قسم کھائی سورج کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہے نا اللہ نے اس کی قسم کھائی لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہمارے لیے منع کر دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں ہمارے لیے اسے منع کر دیا گیا شریعت کے اندر حدیث کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی رات کی قسم کھائیں ہم دن کی قسم کھائیں سورج چاند کی قسم کھائیں نہیں یہ سب جائز نہیں ہمارے لیے یہ شریعت کیونکہ مخلوق ہے اور مخلوق کی قسم کھانا اللہ ابامن کے ساتھ شرک ہوتا ہے جی اور ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تقولوا ما شاء اللہ و شاہ فلان ولا کن ما شاء اللہ ثم شاء فلان یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہوگا اور فلاں صاحب جو چاہیں گے وہ ہوگا ایسا مت کہو کیا کہو یہ کہو کہ ماں شاہ اللہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا تم ماں شاہ پھر فلاں چاہے گا تب ہو جائے گا یہ اس طریقے سے انسان کہہ سکتا ہے کہ پھر یعنی بعد میں جیسا آپ کہتے ہیں بھائی کہ اگر کہیں آپ کو کوئی کام کرنا ہے کہ اگر وہ چاہ لیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہوگی اور پھر یہ صاحب مان لیجیے اس کمپنی کے اندر بڑے پوسٹ پر ہیں آدمی کہتا نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ چاہے گا تب ہوگا تو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی پھر یہ صاحب ہیں جو اس کمپنی میں فلاں پوسٹ پر ہیں اگر وہ محنت کر دیں کوشش کر دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا آپ کو کمپنی کے اندر سلیکٹ کر لیا جائے گا تو یہ چیز جائز ہے تو لفظ پھر استعمال کرنا چاہیے اور نہیں کیونکہ اور مسئلہ خراب ہو جاتا ہے اور میں کیا ہے یہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اور یہ برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب آئے اور ان کے ساتھ یہ بھی آئے تو دونوں ساتھ میں آئے اس لیے ان کے لیے اور لفظ استعمال ہوتا ہے تو اور جو ہے اردو میں اور واؤ عربی میں برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے ہم کیا کہیں اگر آدمی کہنا ہی چاہتا تو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی اور پھر آپ اگر محنت کریں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا ان شاء اللہ لزیز یہ انسان کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ کوئی کہے گا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہوگا اور آپ چاہیں گے ایسا کہنا حرام ہے جائز نہیں ہے تو یہ حدیث بھی کس کی ہے ابو داود کی سمجھ صحیح صنعت کے ساتھ ہے اور حضیفہ بن عمان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی کون سی حدیث کہ اللہ تقول ما شاء اللہ و شاہ فلاں یہ نہ کہو کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور فلاں چاہے گا ولا کن لیکن یہ کہو کہ ما شاء اللہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا تم شاء فلان پھر فلاں آدمی چاہیں گے تو ہوگا یہ آپ کہہ سکتے ہو کیونکہ ہماری مشیت اللہ کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ہماری مشیت تابع ہے اللہ کی مشیت نہیں ہوگی ہم کتنا بھی چاہیں کوئی چیز نہیں ہو سکتی کوئی کام نہیں ہو سکتا پھر آگے فرماتے و اولا ردا یہ جو قسم ہے چھوٹے شرک کی یہ ردت کو واجب نہیں کرتی یعنی اس سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے بڑا شرک کرنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس نے بڑا شرک کیا ہے دین آیا ہی تھا شرک کو ختم کرنے کے لیے اب انسان اگر وہ شرک کرے گا چاہے اس کا کوئی بھی نام دے دے نام دینے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے کیا آپ شرک کا نام عقیدہ رکھ دیں آپ شرک کا نام توحید رکھ دیں تو کیا بدل جائے گی حقیقت وہ شرک ہی شرک ہے بڑی تفسیر کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا شرک کیا ہے اب اسی شرک کو آپ توحید نام رکھ دیں آپ عقیدہ نام رکھ دیں محبت نام رکھ دیں یا تعظیم بزرگوں کی تعظیم کا نام دے دیں یہ سب نام دے دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے حقیقت وہی ہے آپ شراب کو پانی کا نام دے دیں یا آپ روحی روحانی غذا کا نام دے دیں یا اور کوئی نام دے دیں تو کیا چیز حلال ہو جائے گی حرام ہی رہے گی نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے سود ہے سود حرام ہے نا اب سود کو آپ پرافٹ کہیں فائدہ کہیں جو بھی نام دے دیں وہ سود ہے وہ حرام ہے آپ اس کو جو بھی نام دے دیں نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے انسان انسان ہی ہے اب انسان کو نام اور رکھ دیں آپ تو کیا وہ انسان فرشتہ بن جائے گا نہیں ہوگا انسان ہی ہے انسان ہی رہے گا حقیقت نہیں بدلتی ہے تو اس طریقے سے جو حقیقت حقیقت رہتی ہے نام بدل دینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی وہ حقیقت وہی رہے گی اس کی تو بڑا جو شرک ہوتا ہے اس سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اسلام سے الگ ہو جاتا ہے بڑا شرک کرنے والا لیکن یہ جو شرک ہے اس سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے ولا عجب الخلود فنار اور یہ ہمیشہ میں جہنم میں رہنے کو بھی واجب نہیں کرتا ہے یعنی چھوٹا شرک اگر انسان کر لیا ہے تو جہنم میں جائے گا وہ لیکن ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا چھوٹے شرک کی بھی مغفرت نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ فرو ان شرکا بھی ہی وہ مادون اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر دے یہ بھی شرک ہے لہٰذا اس کو بھی اللہ نہیں معاف کرے گا معافی نہیں ہے نہ چھوٹے شرک کی نہ بڑے شرک کی بڑے شرک اور چھوٹے شرک میں فرق کیا ہے ایک فرق تو شیخ نے یہاں بتا دیا پہلے کہ بڑا شرک کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے یہ اسلام سے نہیں نکلے گا دوسرا فرق کیا بتا رہے ہیں دوسرا فرق یہ ہے کہ بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا لیکن چھوٹا شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اللہ اس کو نکالے گا سزا ملنے کے بعد لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو وہ ضرور جائے گا جہنم کے اندر چھوٹا شرک کرنے والا ہاں اگر توبہ کر لیا ہے تو اللہ معاف کر دے گا بڑا شرک بھی معاف ہو جائے گا چھوٹا شرک بھی معاف ہو جائے گا توبہ سے لیکن اگر توبہ نہیں کیا اس نے اور چھوٹا شرک کر رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور جو سزا اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہوگی چھوٹے شرک کرنے والے کے لیے وہ سزا کاٹنے کے بعد جہنم سے نکلے گا لیکن جہنم میں ضرور جائے گا وہ جہنم سے نہیں نکلے گا چھوٹا شیر کرنے والا اور بڑا شرک کرنے والا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا جہنم سے نہیں نکلے گا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا وہ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر لیکن مغفرت دونوں کے لیے نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ علیہ فروش کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بڑے شرک کو معاف نہیں کرے گا چھوٹے کو معاف کر دے گا اللہ نے کہا کہ کوئی بھی شرک ہوگا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی شرک کی مغفرت بخشش اور معافی نہیں ہے جہنم میں جانا ہی جانا ہاں اگر توبہ کر لیں گے تو ہو جائے گی مغفرت لیکن توبہ نہیں کیے اسی پر ان کی وفات ہوگی مر گئے تو پھر وہ جہنم ہی کے اندر جائیں گے اب دیکھا جائے گا کہ چھوٹا شرک ہے بڑا شرک ہے اب اگر بڑا شرک ہوگا تو پھر جہنم سے نہیں نکلیں گے اور اگر چھوٹا شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے کر کے آئے گا ہمیشہ میں جہنم کے اندر وہ نہیں رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ فرما رہے کہ یہ دوسرا فرق ہوتا ہے ولاکن یونافی کمال توحید الواجب لیکن یہ چھوٹا شرک ہے وہ توحید جو واجب ہے اس کے کمال کے منافی ہے یہ یعنی جو واجب توحید ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے چھوٹا شرک بھی نہ کرے بڑا شرک کرنا تو انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے لہذا توحید ہم سے چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر چیز واجب کرتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے تو یہ جو کمال ہے ایک توحید کی اس کے منافی ہے اس کے برعکس ہے یہ گویا کہ اس کے اندر یہ توحید جو ہونی چاہیے مکمل طور پر نہیں پائی جاتی ہے اس لیے اس نے اللہ العالمین کے ساتھ شرک چاہے چھوٹا شرک ہونا کیا ہو تو یہ جو واجب توحید اس کے خلاف ہے یہ اس کے کمال کے خلاف ہے توحید ہمارے اوپر واجب کرتی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرا برابر شرک نہ کرے نہ چھوٹا شرک ہے نہ بڑا شرک کرے یہ توحید ہمارے اوپر واجب کرتی ہے جب اللہ پر ایمان ہے اللہ نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو چھوٹا شرک تو یہ توحید کے منافی تو ہے واجب توحید کے لیکن اس کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے تو چھوٹا شرک بھی بہت خطرناک ہے معمولی نہیں چھوٹا شرک ایسی تعویذ پہننا یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر اللہ کے سر کے بنتا اللہ کا تمیم فقط اشرک جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کیا انسان اگر تعویذ پہنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ نفع نقصان کا ذریعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرتا ہے اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ جو میں تعویذ پہنتا ہوں یہ دھاگا یا گنڈا یہی نفع نقصان دینے والے ہیں تو یہ تو بڑا شرک ہو جائے گا ٹھیک ہے بڑا شرک ہو جائے گا لیکن اگر انسان اس کو اس لیے پہنتا ہے دھاگا پہنتا ہے کہ بھائی اس کے ذریعے سے پریشانی دور ہوتی ہے تو اللہ نے دھاگے کو پریشانی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے اللہ نے کس کو ذریعہ بنایا ہے آپ بیمار ہیں آپ دوا کھائیے اللہ نے دوا کو ذریعہ بنایا نا آپ دوا کیجئے آپ دعا کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے اپنے اوپر دم کیجئے پھونکیے تو اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے اللہ رب نے دھاگے کو کسی بیماری کے دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا اللہ کے سر کے زمانے میں جو مشرقین تھے کفار تھے باقاعدہ اپنے بچوں کو نظر بس سے بچانے کے لیے یا جادو سے ٹونے سے بچانے کے لیے کیا کرتے تھے وہ لوگ وہ لوگ دھاگا وغیرہ پہناتے تھے سی پی پہناتے تھے گھوگا پہناتے تھے سی پی سمجھتے ہیں نا جی۔ سی پی جی ہاں جس کے اندر موتی ہوتا نا سی پی سمندر کے اندر وہ گھوگا اس کو پہناتے تھے ہڈی پہناتے تھے کھچوے کی سانپ کی ہڈی لٹکاتے تھے گلے کے اندر سانپ کی ہڈی کھچوے کی ہڈی اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ نظر سے بس سے بچے گا یا ان کے جانور ہوتے تھے نا یہ بھینس تو نہیں ہوتی تھی گائے ہے بیل ہے بکرا ہے تو ان کے گلے میں کیا کرتے تھے یہ کھچوے کی ہڈی لٹکاتے تھے کھچوا کھچوا رو نا جی ہاں اس کی ہڈی لٹکاتے تھے یا ہرن کی ہڈی وغیرہ یا سانپ کی ہڈی گلے میں لٹکاتے تھے کہتے تھے کہ اس سے کیا ہے جب وہ جو جانور جب دودھ دیتا تھا بچہ دیتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کو نظر لگ جاتی ہے دودھ نہیں دیتا یہ تو اس کے گلے میں سب لٹکاتے تھے یہ حمل ٹھہرتا تھا جانور کو تو اس کے گلے میں لٹکا دیتے تھے کہ یہ حمل نظر بد سے بچے گا تو یہ ان کا عقیدہ ہوتا تھا تو ماں نبی نے منع فرمایا کہ یہ سب تو حرام ہے سب یہ ابھی بھی ہاں دیکھیے انڈیا وغیرہ میں مسلمان لوگوں کو دیکھا میں نے جو بھینس وغیرہ پالتے ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ کھچوئے کی ہڈی جو ہے لٹکا دیتے ہیں اس کے یا چمڑا ہو یا جو چیز بھی ہو اس طریقے سے لڑکا دیتے ہیں جانور کے گلے میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا جانور نظر بس سے بچتا ہے نا اللہ یہ سب زمانے جاہلیت کی چیز ہے تو یہ سب شرک ہے میرے بھائی ایسا کرنا جائز نہیں ہمارے بھی منع فرمایا تو انسان اگر دھاگا لٹکاتا ہے دھاگا دھاگا یہ حرام ہے انسان اگر لٹکاتا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کو شفا ملے گی تو کیا ہے یہ یہ اس کے اللہ نے اس کو نہیں بنایا ہے شفا کا ذریعہ یہ چھوٹا شرک ہوگا لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہی ہم کو سب کچھ کرنے والا تو بڑا شرک ہو جائے گا گویا کہ اللہ کو نفع نقصان کا مالی نہیں سمجھتا ہے اس کو نفع نقصان کا مالی سمجھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے یہاں بہت رائج ہے ساری چیزیں بہت ساری چیزیں رائج ہمارے یہاں تو یہ بھی اللہ العالمین کے ساتھ کیا ہوتا ہے شرک ہوتا ہے ایسے ہی عبد النبی نام رکھنا بچے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹا شرک ہے ہم اللہ کے بندے ہیں نا عبداللہ نام رکھیے عبدالرحمٰن نام رکھیے عبد الولی نام رکھیے اللہ کے جو نام ہے اس کے ساتھ عبد کی نسبت کر کے لیکن آپ عبد کا نام عبد رکھ کر کے آپ عبد النبی کسی کا نام رکھیں عبد النبی مانے کیا ہوگا نبی کا غلام نبی کا بن بندہ عبد الحسین نام رکھیں کسی کا عبد الحسین کیا مطلب ہوگا حسین کا بندہ عبد الرسول نام رکھیں رسول کا بندہ جائز نہیں ہے یہ ہم ہم حسین کے بندے ہیں ہم نبی کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے جی۔ ہم نبی کے امتی ہیں بندے اللہ رب العالمین کے ہیں ہمارے نبی بھی اللہ کے بندے تھے ہم جو کلمہ پڑھتے نا اشد اللہ وحد اللہ شریق اللہ وہ اشد اللہ محمد ابد ہو رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ اللہ کے بندے تھے تمام نمبی اللہ کے بندے تھے فرشتے اللہ کے بندے اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ نے ہم سب کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے لہذا اس طریقے سے نام رکھنا عبد النبی عبد الحسین عبد الرسول یا عبد الملائی کا یا اس طریقے سے نام رکھنا تو یہ سب جائز نہیں ہے انسان کے لیے یہ بھی چھوٹا شر کہلاتا ہے یہ منع کیا گیا شریعت کے طرف ہم عبداللہ نام رکھیں عبد الرحمان نام رکھیں عبدالسلام نام رکھیں اور اس طریقے کے اللہ کے بہت سارے نام ہیں قرآن میں بیان کیے گئے حدیثوں میں بیان کیے گئے اس کی طرف نسبت کر کے انسان نام رکھتا ہے رکھے یہ اگر اس طریقے کا نام رکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العامن کے ساتھ شرک ہوتا ہے یہ نام بھی رکھنا ہمارے جائز نہیں ہے میرے بھائی ہمارے یہاں یہ بھی بہت عام ہے جی ہاں ہاں تو اس طریقے کے نام لوگ رکھ لیتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے نام رکھنا بھی اللہ رب العامن کے ساتھ چھوٹا شرک کہلاتا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور جو بھی شرک ہو چاہے چھوٹا یا بڑا ہو ہر شرک سے انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ شرک بہت خطرناک جرم ہے یہ معمولی جرم نہیں شرک چاہے بڑا شرک ہو چھوٹا شرک ہو ارے بھی جہنم میں جانا ہی پڑے گا اگر چھوٹا شرک کرتا ہے انسان کہ انسان جہنم کو برداشت کر سکتا ہے اس کی آگ برداشت کر سکتا ہے ہم دنیا کے اندر دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے ہیں سورج کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے ہیں ہے کہ نہیں ہے گرمی نہیں برداشت کر سکتے جہنم کی گرمی انسان برداشت کر سکتا ہے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے اور جو بھی کسی انسان کرتا رہا ہو اسے علم نہیں ہے معلوم ہو گیا توبہ کر لے چھوڑ دے اللہ مہربان رحمد ہے اللہ توبہ قبول کرنے والا الحمد ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بار شیر کر لیا تو خلاص اب آپ کے لیے واپسی کی کا امکان نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ نے شرک کر لیا بڑا سے بڑا گناہ کر لیا اللہ رب العالمین دروازہ کھول رکھا ہے توبے کا اور گناہوں کی مغفرت کا دروازہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے کھول رکھا ہے اس لیے انسان توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا سب کچھ معاف ہو جائے گا ہر گناہ معاف ہو جائے گا اللہ معاف کر دے گا جی ہاں اگر حقوق العباد ہے تو معاف نہیں ہوگا بندوں کا حق بندے معاف کریں گے لیکن جو گناہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہے اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں انسان اگر وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا شرک ہے کفر ہے یا اس طریقے سے اور گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان بہت رحم دل ہے ایسا نہیں کہ ایک بار کر لیا تو خلاص اب آپ کے لیے معافی نہیں ہے اب آپ جو ہے جہنم ہی کے اندر جائیں گے آپ توبہ کریں جو بھی کریں ایسا نہیں ہے الحمد ہمارا دن بہت آسان ہے رحمت والا دین رحمت والا آسانی والا دین ہے اس لیے انسان توبہ کر لے اور جو بھی کچھ بھی تھا ماضی میں اللہ تعالیٰ صاحب معاف کر دے گا وہ ایک گناہوں سے پاک صاف ہو گیا انسان حج کرنے جاتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے تو اس طریقے سے انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو انسان توبہ کر لے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا تو آج ہم نے شرک کے بارے میں پڑھا یہ چھوٹا شرک اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اور ہر طرح کے شرک چھوٹا ہو بڑا ہو اور کسی بھی قسم کی نافرمانی ہو گناہ ہو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین و صلی اللہ نبی محمد ولا علیہ و صابی اجمعین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ الکمۃ اللہ